وکل بات وکل من فاؤب اللہ بسم اللہ رحمان محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بے شمار واقعات اور بے شمار قصص بیان کیے ہیں ہم سب کی عبرت و نصیحت کے لیے اس لیے رب العالمی نے شاخ رمایا اپنے نبی کو حکم دیا وزکر ہوں ایام اللہ ان نتیجہ نکل آزاد کل سبان شکور اللہ رب العالمی نے تمام اللہ رب العالمی نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وزکر ہوں ایام اللہ ہمارے نبی آپ ان کو نصیحت کریں ایام اللہ کے ذریعے ایام یوم کی جمع ہے اللہ کے دینوں کے ذریعے کیا مطلب ہے اللہ رب العالمین نے اگر کسی قوم پر ان کے نیک اعمال کی بنا پر اپنا فضل و کرم کیا ان کی مشکلات مصائب دور کیا تو ان کے واقعات کو سنائیں یا کسی ظالم قوم کو اللہ رب العالمین نے اس کے برائیوں اور گناہوں کے پاداش میں اپنے فضل و کرم سے دنیا سے نیستناب و کر دیا ہلاک کو برباد کر دیا تو ان کی داستانیں بھی سنائے تاکہ یہ ذرا کو نصیحت حاصل کرے فضا اللہ نقال علی مدنا وما خلفہا رب العالمین نے کسی ایک قوم کو بندر بنایا ان کی نافرمانیوں کو دینا پر تو رب العالمین نے شاخر میں ہم نے اگلے پچھلے سب کے لیے عبرت کا سامان بنا کے رکھ دیا ان کو جو بڑے حادثات اس دنیا میں واقع ہوئے ہیں اور عجائبات و غرائبات میں سے وہ ہجرت کا سفر تھا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً تیرہ سال اللہ تعالیٰ کا پیغام پورے مکہ اور عرب کو پہنچاتے رہے لیکن جو بہت تھوڑی مقدار میں مسلمان ہوئے ہر وقت کفار مکہ آزاد ایجاد اور تکلیف دینے پر تلے ہوئے تھے مسلمانوں کو مارتے کوپ کرتے آگ میں جلاتے انگارے پر لٹاتے ہاتھ میں ہاتھ میں رسیاں باندھ کر کے باقاعدہ وہ پتریلی زمین پر تکتے ہوئے موسم میں گھسیٹتے یہ سارے واقعات تھے اللہ رب العالمین ایسے موقع پر تیرہ سال گزر جانے کے بعد تیرہ سال اللہ کے رسول نے صبر کیا صحاب کرام نے صبر کیا ذرا وہ صحابی پر غور کریں حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں کفار مکہ ایمان لانے کی بنا پر مجھے آگ جلا کر کے جب خوب انگارہ تیار ہو جاتا ہمارے کپڑے کو اتار کر کے پیس کے بل لٹا دیتے اور ہمارے سینے پر ایک بڑی سے لکڑی رکھ کر کے دونوں طرف سے دبا لیتے تاکہ میں کروٹ نہ بدل سکوں اس حالت میں پورے مکے کے اندر ایک انسان بھی نہیں تھا جو ہماری مدد کے لیے آئے اور ان دشمنوں کافروں سے کہے اللہ کے بندے اللہ کے بندے اس کو کیوں تکلیف پہنچا رہے ہو تاکہ کوئی ایک انسان ہماری حمایت میں آواز اٹھانے والا نہیں تھا یہاں تک کہ اس پر ہمارے لیتے لیتے میرے بدن کی چربیاں پگل تھیں تو آپ کا اندارہ بنا مل جاتا تھا پھر اس کے بعد مجھے تھوڑا سا سکون نصیب ہوتا تھا یہ حالات ہمارے پہ ایک میں راستہ پکڑ کے جا رہا تھا میگا کی ندی علیہ السلام شام تنہا کچھ سوچتے ہوئے کھانے کعبہ کی دیوار سے کھیت لگائے آپ کچھ سوچ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ آج اللہ کے رسول تنہا بیٹھے ہیں میں اپنی کوئی بات کہوں گا تو کوئی تیسرا انسان نہیں سن سکے گا اس لیے میں آیا میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے کم سے کم اب دعا کر دیں کہ کفار مکہ کی مصیبت سے مجھے نجات دلا دے کتنے عرصے ہوتے ہمیں ایک ہی سزاو دالم دیتے ہیں آپ جلا کر کے انگارہ تیار ہوتا ہے اس پر ہمارے تیس کے بل لٹا کر کے سیرے پر لکڑی کر کے دبا لیتے ہیں تاکہ میں کروت نہ بدل سکوں اب تو جو دعا کریں اس موقع پر اللہ رسول نے فرمایا صبر کرو صبر کرو اللہ ان قریب تمہاری مدد کرے گا اور تم سے پہلے لوگ مسلمان ہوتے تھے تو ایسا بھی دور آتا کہ ایک کلمہ وہ مسلمان کے سر پر آرا رکھ دیا جاتا اور دونوں طرف سے پکڑ لیتے اور جلد کہتا دیکھو اب ایمان سے بعد آ جاؤ ورنہ آرا چلا کر کے تمہیں دو ٹکڑے کر دیں گے وہ دو ٹکڑے تو ہو جاتا تھا لیکن ایمان سے باغ نہیں آتا تھا دین پر قائم رہتا ان رحیمہ قالو رب سمتھ کرو مرا کر اللہ تثو رات سروں وابشروا بالجنه التي کن تو یہ حالات تھے تیرا سال تک نبی علیہ سراط اسلام نے اور صحاب یہ اس پر صبر کیا اور اللہ کی نصرت اور مدد کا انتظار کر رہے تھے آپ کو حکم ہو گیا تھا کہ ہجرت آپ کو کرنا ہے لیکن ہجرت کا وقت نہیں بتایا گیا تھا اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب پتا تھا نا کہ کسی نہ کسی دن اللہ کے رسول ضرور ہجرت کر کے جائیں گے تو کر پر کہتے ہیں میں نے دو اونٹ پاگ رکھی تھی دو کہ ایک پر اللہ کے رسول جائیں گے اور ممکن ہے اللہ مجھے بھی ادا کرے کہ ہجرت میں نبی کی صحبت مجھے نصیب ہو جائے کہتے ہیں اس طرح سے میں نے دو پاگ رکھی تھی اور جب بھی اللہ کے رسول کے پاس رہتا گا یا رسول اللہ اشوبت یا رسول اللہ اشوبت یا رسول اللہ اللہ کے رسول جب اللہ آپ کو ہجرت کا حکم دے تو برائے مہربانی اکیلے میں جائیے گا مجھے لے کے چلیے گا کوئی لو تمنا نہیں اللہ رسول بس یا رسول اللہ تو یا رسول اللہ انتظار کرتے تھے کھلا کھلا کر کے دو متنیاں اونٹ خوب اچھی طرح سے تیار کر رکھا تھا حضرت عائشہ سے شادی ہو گئی تھی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اتنے میں نبی علیہ سلاد و سنا دن بالکل کہے پورا مکہ آرام کر رہا تھا گرمی کے موسم میں اپنے گھروں کے اندر نبی علیہ سلاد شام آئے دروازہ کھٹایا دروازہ کھٹانے کے بعد ابو بکر صدیق میرے والد کھولے میری بہن اسما آگے بڑھی یہی یعنی آج کا خطبہ دہلی اسما بنتے ابھی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتی ہیں کہ نبی شاہ نے فرمایا لا اباد نیل خرو اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی آج ہجرت کرنے کی آج نکلنا ہے اللہ اکبر عمر گوبند آشا کہتی ہیں جیسی اللہ پور فرم فرمایا دل بلخروش ابو بکر تمہیں اطلاع نہیں ملی اللہ کرے اللہ نے مجھے اجازت دے دی آج ہجرت کرنے کی کہتی ہیں صدیق اکبر میرے والد نے صرف ایک ہی بات کہی رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے بھی چلنے کی اجازت ہے کہ نہیں اللہ کے فرمائے ابو بکر ہاں تمہیں بھی اجازت ہے چلو کہتی ہیں ہم ہردا کا جتی میں اور میری بڑی بہن آسما یہ دونوں جلدی جلدی سامان تیار کرنے لگے کوئی کھانا کوئی پینے کا انتظام سب ہم لوگ جلدی کہتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ تاکہ کسی کو پتا نہ چل سکے ہم دونوں سے نبی سر خان اور والد ابو بکر کے لیے ایک سامان سفر تیار کرنا شروع کر دیا کہتے ہی اتنے میں جب سامان تیار ہو گیا اب مشق پانی کا جو مشق تھا اور کھانے کا جو تھیرا تھا اس کو باندھنے کے لیے گھر میں رسی نہیں مل رہی تھی تو اس کو اسے باندھ سکیں اور نہ گر جائے اگر آسا کہتی میری بڑی بہن اسما ہم سے بڑی تھی اس کمرے میں اس کمرے میں یہاں وہاں بھگی جب کہیں کچھ نظر نہ آیا اور گھبراہٹ میں کافیوں کو پتا نہ چل جائے وہ نہ سفر ہو جائے گا تو جو کپڑا جو کمر باندھنے کا لباس تھا دوپٹہ کہتے ہیں کہ میرے بہن نے جلدی سے اسی کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں کو باندھ دیا ہے ایک سے پانی کے نشہ کا منہ باندھا اور دوسرے سے ناشتے دان کا منہ باندھ دیا اسی لیے کہتے ہیں میرے بہن اسما کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے داثل تاقع اسما کا لقب ہو گیا کہ اپنے استعمال کا خطرہ جو تھا اور دو ٹکڑے کر ڈالے ایک نے دو لوگ دوپٹے والی اور بھاش روایتوں میں آیا نمبر شاہ بازما تک او جانا لے کے اللہ تیرے نے تمہارے اس خدمت کی بنا پر تیرے لیے جنت کے دو کو تیار کر دیا بہت یہ میرے بھائی ہو اسما بھی کبھی بکر کا پہلا کارنامہ تھا اسی لیے مقصد یہ ہے کہ اس ہجرت کے بھی عورتوں کا بڑا حصہ اس میں خاص طور سے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت اسما بکر کا اس وقت سے لقب پر گیا ذات ذاتی تاخیر سید نبی علیہ السلام نے توشا لیا میرے والد نے توشا لیا اور دونوں نکل گئے اور کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ پتا نہیں کہ میرے باپ اور میرے والد کرے کہاں کسی کو نہیں پتا ایک دن گزرے دو دن گزرے ایک تیسرے دن ہمیں کچھ پتا چلا ہمیں کچھ دیر کے بعد پتا چلا کہ گار شور میں میرے والد اور اللہ کے نبی ریخلا صاحب اس گار کے اندر چھپے ہوئے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول تو نکل گئے میرے والد نکل گئے اب دو پریشانیاں میرے سامنے بڑی زبردست ہوئی ابو اس کو اور کفار مکہ کو معلوم پڑ گیا کہ نبی علیہ السلام وسلم اپنے ساتھی ابو بکر کو لے کر کے ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ نہیں تھے کہ آپ چلے جائیں اب چہل دس بارہ نوجوانوں کے لیا اور ہمارے گھر آیا دروازہ پیٹا حضرت اسما کہتی میں نے دروازہ کھولا کہتے این ابو کی اسما تیرے باپ کہاں ہیں حضرت اسما کہتے لا ادری این ابھی مجھے کچھ نہیں پتا میرے باپ کہاں ہے کان میں بالیاں کہنی تھی اس الناس اس وقت دنیا کا سب سے بہترین انسان ابو جھیل تھا کہتے جب میں نے کہا مجھے پتا نہیں اتنے زور سے ظالم نے تماچا مارا کہ میرے کان کے پھٹ گیا اور کان کی بالیاں جو نیچے آ گئی کہا تجھے معلوم نہیں بتائیں کیا کہ ہم کہتے لیکن میں نے صبر کیا کیوں نہ باپ تھا نہ بھائی تو اس ظالم سے کوئی انتقام لے ان صابرین کے تحت میں نے اللہ کی ذات پر صبر کیا دوسرا بڑا مرحلہ ہمارے سامنے پہلی یہ بہت ہوا میرے والد میرے والد تو چلے گئے تقریباً پوری جمع پوجی پانچ چھ ہزار درہم کی اور والد صاحب جانے لگے تو ایک درہم میں نہیں چھوڑا سب لے کے گئے ایک ایک گھر میں نہیں چھوڑا کہتی میرے دادا جان ابو کوہافا بڑھاپے کی منا پر ہو گئے تھے اندھی نظر کچھ نہیں آتا تھا بار بار روتے ابو بکرے محمد کے ساتھ چلا گیا میں ان بچیوں کو کہاں سے پالوں گا ان کی پرورش کہاں سے کروں گا بڑھا کے جاگ کے کا یہ بھی کوئی دکھ تھا کہ پورا پانچ ہزار پورا ہزار لے کے تیرا باپ چلا گیا آج خود تو چھوڑ کے جاتا تنگ کر دیا مجھ کو لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے سمجھ دی میں آئی میں نے کہا بابا جان یاد رکھیے میرا باپ لے کریں گے سب کچھ میرا باپ چھوڑ کے گیا ہے مجھے ایک دن بھی اللہ پہ بھوکا چاہتا نہیں رکھے گا کہا کہاں ہے کہاں میرے نندے جھٹے ہی چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے اور سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس پر کپڑا ڈال دیا اور دادا کو چار سے اٹھایا دادا داد دیکھے اتنا مان میرا باپ آپ کے لیے چھوڑ کر کے گیا باپ دادا کو خود اطمینان و شہابت مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی تیرا باپ بڑا اولاد کا خیال رکھنے والا ہے الحمدللہ اتنا چھوڑ گیا ہے کہ زندگی ہماری گزر جائے گی اس مان پر کہتی خوشی ہوگی تیسرا بڑا کارنامہ یہ تھا اللہ اکبر کہتی ہے کہ تیسرا بڑا کارنامہ نتیجہ یہ نکلا دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ان واقعات سگرت و نصیحت حاصل کرنے والا بنائے قربانی کرا دیکھو دین کے لیے اللہ کے لیے اسلام کے لیے رسول کے لیے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اس سے بڑی چیز کائنات میں فون میرا اللہ اکبر حضرت آشا حضرت کہتی ہیں پتا چل گیا کہ والد گار میں حالت حمل میں تھی بالکل آخری ایام کے عبداللہ بن زبر رضی اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں تھے کہتے اس حالت میں جان ہتھیلی پر رکھتی اور توشا تیار کرتی گھر سے نکلتی رات کو اور کہتی پیدل جاتی اور پورے جبلے سو پر اکیلے چڑھتی تھی رات کی تاریخی میں اور وہاں جا کر کے اپنے والد اور نبی علیہ سنا کو توشہ پہنچا کر کے آ جاتی آزادی دیتا چڑا کی نبی علیہ رہے دار سو سے نکلے اور ندی رہے کتنا روانہ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں کو اطمینان ہوا تو میرے تمہیں اللہ ترس اللہ رب العالمین نے اسما بن تبھی بت رضی اللہ تعالیٰ سے جو بڑے کارنامے لیے ان میں سے چند یہ تھی اور اس کے بعد کہتی ہجرت کی باری آئی مجھے موقع ملا ولادت کا انتظار میں نے نہ کیا ہے کہتی ہیں مکے سے نکلی ہر قسم کی مشقت اور پریشانی کو برداشت کرتے ہوئے میں مدینہ طیبہ جب پہنچی مکے بچے کے لوگوں نے اعلان کر دیا تھا اب مسلمانوں کیا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا تو شرک کرنے والوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے اگر وہ درگاہ کو چھوڑ دے بابا کے ہاں کوئی جانا چھوڑ دے بزرگوں کی کرامت کا کوئی انکار کرے جھوٹھی کرامتوں کا تو لوگ کہتے ہاں ایسا ایس بابا نے اس کو جھڑک دیا کچھ مکہ نے اعلان کر دیا کہ ان مسلمانوں کو ہجرت کر کے دے گ ہمارے لات اور اس نے ایسا دھکارا ہے کہ ان کے یہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی کہتے ہیں چند دنوں کے بعد پہنچنے کے چند دنوں کے بعد ہمارے یہاں اللہ نے پھینکا دیا کہتے مہاجرین کہتی ہے مہاجرین میں سب سے پہلی اولاد تھی جو بیٹے کی شکل میں اللہ نے ہم کو دیا پیدا ہونے کے بعد نبی میرے سا پنج میں حاضر تھی اللہ کے رسول نے کیا اور بڑی دعائیں دی اور کھجور کھلایا اللہ صاحب کہتے مدینے میں اتنی زیادہ خوشی کسی کی ولادت پر نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی عبداللہ بن زبیر کی ولادت پر ہوئی کیوں پورے فارم مکہ کا منہ کالا کر دیا انہوں نے اعلان کیا تھا اب ان پتوں کو چھوڑ دینے کے بعد مسلمانوں میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی اور اللہ نے چند مہینے میں ہی چند ہی دنوں میں ایک مجاہد بچہ پیدا میرے بھائیوں کہتے ہیں حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ آگے چل کر کے بہت بڑے عالم حاضر اور چل قدر صحابی بنے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک مال کے توفیق نصیب فرمائے اکول کو لہٰذا وہ سکر اللہ من کل دم بھی وہاں تو الحمد للہ وقفا وسلام اللہ عباد الدین اما بعد میرے بھائی ہو اسما بن تو امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اور بہت سارے واقعات ہیں جن میں سے چند کے ہیں اللہ اکبر کہتی ہیں مدینہ پہنچی جو جب ہماری شادی زبیر عبد العام سے ہوئی ہے زبیر عبد العام سے کہتی ہیں کہ جب زبیر عبد العوان سے ہماری شادی ہوئی تھی تو اس لے سے ان کی ارد گئی رفر سنی ہم نے کبھی نہیں کہا والد صاحب کیوں ہماری شادی اس سے کر دے رہے ہیں کہتے ہیں شوہر جو گھر ہمارا تھا اس کے پاس ایک گھوڑے کے علاوہ کوئی زیادہ کوئی پراپرٹی نہیں تھی لیکن میں خوش تھی خوش بھی ہو لیکن میرے ماں باپ کی رضا ہے اس لڑکے کے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج ہی ہمیں بھی سمجھ میں مل جائے آج سارا جھگڑا ہے لڑکی کہیں اور چاہتی ہے ماں باپ کی پسند کہیں اور ہوتی سارا ٹکراؤ ماں باپ اور لڑکی سے پسند میں ماں باپ اور لڑکے سے پسند ہوا کرتی ہے میرے بھائی ہیں نتیجہ یہ اپنے شوہر ابو زبیر عبد العوام کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی جب ہجرت کر کے آئی تو نبی علیہ السلام نے مدینے سے کئی میل دور ایک جاگیر اللہ کے رسول نے زبیر ابن العوام کو دیا کہتے ہیں میں اکیلے جاتی تھی یہی بڑا عجیب سا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کچھ سمجھ عطا کریں اور اس کو دوست سنیں اور دعا کریں کہ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کہتی ہیں اور جن پر مصیبت آئی ہو تو آسانی سمجھ جائیں گے شاید آپ لوگ بڑا دیر میں سمجھیں واللہ آپ گھر کے جھگڑے گھر کے معاملات گھر کی پریشانیاں کہتی ہیں کہ اتنی دور تھا کن تو آگے کو فرق وہ کشتی ماں وہ آدمی بہت بہت کہتی لوگوں اللہ نے اچھے بچے عطا کی بہترین شوہر آیا کیا جاؤ گے ایسا شوہر جو اشرے کو بچرا شرابے تھو اص تو بیر جمنا از فل رقو اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کی ساری نعمتیں اور اللہ کے رسول دنیا میں جن عورتوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے ان میں سے کہتے ایک خوش نصیب میں بھی تھی کدھر یہ ساتھ برا کے نصیحتیں کرتی جیسے باپ اپنی بیٹی سے سلوک کرتا ہے اللہ کے رسول یہی سلوک زندگی میں ہمارے ساتھ کر رہے تھے کیوں کہتی ہیں اس کی وجہ کہتے اللہ کی قسم نبی اللہ کے رسول نے دیا زمین میں مدینے سے نکلتی تھی گھوڑے کا چارہ کاٹنے کے لیے پیدل جاتی تھی اور گھوڑے کا چارہ کاٹتی زمین سے اور سر پر لاد کر کے میں خود لاتی تھی شوہر کی خدمت نہیں بلکہ شوہر کے گھوڑے کی خدمت کرتی تھی کیوں میرے شوہر کا حکم یہی ہے شوہر کا حکم یہی ہے شوہر کی اسی کے اندر ہے کہتے گھوڑے کے لیے چارہ وہ سستی ماں اور میں پانی بھر کر کے لاتی تھی نتیجے میں جو پانی آتا تھا دیر عثمان کئی میل کے کلو میٹر فاصلے پر پانی وہاں سے بھر کے لاتی تھی اور کہتی ہیں میں بڑے ناد اور پیار کی بچی تھی کہتی ہیں روٹی بنانا نہیں آتی تھی خجروں پر گزارا کرتے تھے لیکن وہ آج یہ لوگ آٹا گوندتی تھی اور باپ پڑوس کی انصاری عورتیں آ کر کے مجھے کھانا پکانا سکھا کر کے جاتی تھی اللہ اکبر میرے بھائیو آج سارا جھگڑا ہوتا ہے ہم ساس سسر کو نہیں جانتے صرف ہم ہسبینڈ اور اپنے بچوں کو جانتے ہیں اللہ اکبر سمجھ وہ نا کسی سپر پاور ملک سے لوٹی وہاں کی پڑی ہوئی ہے پوری سے آتی ہے ہمیں پورے سسرال میں کسی کی خدمت نہیں کرنی ہے اللہ کے بندوں اور بندیوں یہاں تو کہتی ہے شوہر نہیں بلکہ شوہر کے گھوڑے کی خدمت کرتی تھی صرف اس بنا پر کہ میرے شوہر کی پسند یہی ہے ہمارا شوہر ہم سے نہیں چاہتا ہے کہتی ایک دن میں اپنے سر پر رکھے ہوئے پانی چارا کے آ رہی تھی دیکھا کہ اللہ رسول چند لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں اللہ رسول نے پہنچا لیا لوگ تو کچھ آگے بڑھ گئے اللہ کے رسول نے اپنی سواری روکی اسما تم سوار ہو جاؤ میں دوسرے پہ بیٹھ جاؤں گی جاؤں گا اور تم اس اونٹ پر آ جاؤ کہتے میں نے کہا یار افرت دل تو چاہتا ہے ہماری ماں اور بہنیں اور ہمارا بھی سمے یار دل تو چاہتا ہے پیدل چلتے چلتے تھک روک چکی ہوں مسک کا پانی کبرا ہوا ہے سر پر یہ چارے کا گٹھر ہے اور پیدل چل رہی ہوں دل تو چاہتا ہے تو بیٹھ جاؤں لیکن بات اثر ہے میرا شوہر دبئی اس کو پسند نہیں کرے گا معاملہ صرف ہمارا نہیں ہے میرا بھی پسند نہیں آئے گی کہ مردوں پہ ایسے مجمے میں میری بیوی کو اس پر بیٹھ کر کے آئی اسے کے سن میں معذرت چاہتی ہوں تاکہ میرے شوہر کے بسن پر پانی داخل جائے اس کے ڈیرت کو ٹھیک نہ پہنچے اللہ سے مسکرائے اور بڑی تاریخ واپس آ گئی اللہ اکبر یہ بھائیو یہ ہے اسما دن تو امیر کہا جاتا ہے بے شمار نبی قاسم سمجھ حدیث روایت کی ہے اور انہیں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے مارا تو من انداز پھر نشائی اجمل من آئے تم ہم نے بہت عورتوں کو سخاوت کرتے ہوئے دیکھا لیکن اپنی ماں اپنی ماں اسما اور اپنی خالہ عائشہ سے زیادہ اللہ تعالی کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والی خاتون دنیا میں میں نے نہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرو ہم سب کو ان خواتین اور اور ان تمام لوگوں سے جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی اللہ رب العالمین ہمیں سب سے کے واقعات کو یاد کرنے پڑھنے سیکھنے سننے اور سے عبرت نصیحت حاصل عبرت و نصیحت حاصل کرنے والا بنائے اللہ العالمین ہمیں جو بیمار ہو سکا کلیتا کا فرما جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا کرا دے جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے اللہ نوین جو بوڑھے بھٹکی ہیں انہیں ہدایت پر لگا دے جو کفر و شرک میں ہیں اللہ ان کو محبوب سنت بنا بنیاد ہے الہاد عالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے عوان و انصار جتنی ہیں سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما الہاد عالمین انہیں صحت و عافیت تشریف فرما ہر بلا ہر آفت سے بچا لے ان سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہو ہر ایسے کام سے کام سے ان کے ہاتھ اس کو پکڑ لے جس میں آپ کی راہ راضی ہو اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم خصوصاً شیخ سلطان حفظ اللہ کو ہر بنا ہر آخت ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچائے صحت سالمہ نصیب فرما آفیت نصیب فرما اللہ عالمی تمام حضرات سے وہ کام ہے جس میں آپ کی رضا امت کی بھلا قوم اور وطن کی خیر ہے ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھ میں روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہے امت و ملت کا نقصان و خسارہ ہے قوم اور وطن کا نقصان ہے الہ رالمی دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں ہر مسلم ملکوں کو و امان کا کا ہمارا دے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں کے مسلمانوں کی عصمت عزت اور دین ایمان کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما جو ہماہدین مجاہدین ظلم کو مٹانے کے لیے ظالموں سے لڑ رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما اور ان میں جو شہید ہو رہے ہیں اللہ انہیں شہادت نصیب فرما اے العالمین دنیا میں جہاں بھی جنگ جدال ہو اللہ مسلمانوں کو کی مدد فرما اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والحسان وعیتا عید القرمة وینہا عن الفاشاء والمنکر والبجر یعیدكم لعلکم تذکرون وذکر اللہ یذکرکم ودعوه يستجب لكم ولذکر اللہ تعالی اکبر